حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھے سہری کھائی پھر وہ دونوں کھڑے ہوئے اور صبح کی نماز پڑھنے لگے قطادہ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سہری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا اتنا کہ انسان پچاس آیات پڑھ سکے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انسٹھ